حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی ہے بلوغت کے بعد یتیمی نہیں اور صبح سے رات تک خاموش رہنا نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تہتر